حشم میں خانہ گیرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے جسموں سے زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے سوچائے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے معزز اور مکرم حضرات علماء کرام مجاہدین اظام ساہیوال وال کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں میرے لیے بہت سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ شہداء کی سرزمین ساہیوال وال میں آپ حضرات سے ملاقات کا یہ موقع ملا ہے جہاد کی یہ مجلس ہمارے جن کارکنوں نے رات دن کی محنت سے سجائی ہے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں آپ کی یہ محنتیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی بلکہ لا رہی ہیں سرزمین ساح وال نے جہاد اور شہادت کے معاملے میں ہمیشہ فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے ابھی بھی میرے سامنے بعض شہدا کے بزرگ بیٹھے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں انہیں دیکھ کر اپنے شہید ساتھیوں کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں حال ہی میں شہید ہونے والے بھائی نوید رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے شہدا آپ حضرات کا جہاد کے ساتھ یہ معاملہ میری ہمت بڑھا رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ حالات رکھوں جو اس وقت دنیا میں مسلمانوں کو درپیش ہیں اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کروں کہ اپنی دھرتی میں سے کچھ اور رب نواز اور کچھ اور نوید شہید کھڑے کر دیجیے میرے محترم بزرگوں لوگ ہماری باتوں کو جذباتی باتیں کہتے ہیں بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ انہیں دنیا کے معاملات کی کوئی سمجھ نہیں ہے عالمی حالات پر ان کی کوئی نظر نہیں ہے اس لیے لڑو مارو اور مرو کی باتیں یہ لوگ کرتے پھر رہے ہیں کچھ مسلمانوں کو ہمارا لہجہ اجنبی معلوم ہوتا ہے کہ آخر کیا ایسی پریشانیاں ہیں کہ ہر مسلمان کو اسلحہ اٹھانے اور لڑنے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ شخص جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہو وہ شخص جو روئے زمین پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مرتا ہوا کھسکتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہو جس شخص نے اپنی چڑھتی جوانی میں سومالیہ کے بچوں کا خون ہوتے دیکھا ہو جس شخص نے اپنے سر کی آنکھوں سے بابری مسجد کی جگہ مندر بنا ہوا دیکھا ہو جس شخص نے کشمیر کی ماؤں کو روتے اور پیٹتے دیکھا ہو جس شخص نے افغانستان کی وادی کو کھنڈر بنے ہوئے دیکھا ہو جس شخص نے کافروں اور ظالموں کے اصلی چہرے ان کے عقوبت خانوں میں جا کے دیکھے ہو بتاؤ تو صحیح کیا وہ شخص دنیا کو لطیفے سنائے گا کیا وہ شخص گالیاں سنائے گا کیا وہ شخص گندی جمہوریت کی بات کرے گا کیا وہ شخص مسلمانوں کو بزدلی کا سبق دے گا مسلمانوں زمین پر ایسا ظلم نہیں ہوا تھا کہ کافر مسلمانوں کو چیلنج کر رہے ہو اور مسلمانوں کی طرف سے جواب دینے والا کوئی نہ ہو مسلمانوں ایسا نہیں ہوا تھا کہ بہنوں کی کی حرمت بازاروں کے اندر رسوا جا رہی ہو اور مسلمانوں میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہ ہوتا ہو مسلمانوں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مسجدیں گرائی جا رہی ہو اور مسلمان اپنے کاروبار میں مشغول ہو مسلمانوں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کافروں کی عورتیں وردیاں پہن کے آ گئی ہو اور مسلمان نے وردی اتار کے بزدلی کی زندگی اختیار کر میں تو صرف آپ حضرات کو یہ یاد دلانے کے لیے ایک ایک گلی کوچے میں پھرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں میں آپ حضرات کو یہ یاد دلانے کے لیے ایک ایک کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں کہ یہ قرآن ہمیں مومن کہتا ہے قرآن ہمیں مجاہد کہتا ہے میں تو یہ بات یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے دکانداری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بے حیائی پر ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے آپ تو اس زمین پر خلافت کا تاج لے کر آئے تھے آپ تو اس زمین پر شرافت کا معیار لے کر آئے تھے آپ تو اس زمین پر حکمران بن کے اتارے گئے تھے آپ تو اس زمین پر محافظ بن کے اتارے گئے تھے آپ روزی کے لیے بھیک مانگنے والے نہیں روٹی بانٹنے والے بنا کے بھیجے گئے تھے مسلمانوں میں تو تمہیں یہ یاد دلاتا ہوں کہ میرا اور تمہارا آقا مائیکل جیکسن یا بل کلنٹن نہیں محمد مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخمے کھانے والا نبی دانت سے خون بہانے والا نبی امت کے لیے پتھر کھانے والا نبی ساری ساری رات رب کے سامنے رونے والا نبی شرما حیا کا پہ کر نبی غیرت کا پہ کر نبی مدینہ سے نکل کے روم چاہتی ہمارے آقا کی شکل و صورت سے توڑنا چاہتی ہے ان کے نظام سے توڑنا چاہتی ہم اگر اپنے نبی کے طریقوں پہ رہنے کی وجہ سے مجرم ہیں دنیا والوں ہم مرتے دم تک مجرم ہی رہیں گے اگر آقا کے طریقوں سے وابستہ رہنے کی وجہ سے ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک کہو ہم اسے بھی سعادت کا تمغہ سمجھیں گے اور کتا اپنے مالک کا در نہیں چھوڑ سکتا ہم کوئی کتے سے کیا گزرے ہیں کہ اپنے پاک نبی کا در چھوڑ دیں مسلمان نوجوان سچ بتانا تو کیوں جی رہا ہے نوٹ کمانے کے لیے لڑکیوں سے عشق بازی کرنے کے لیے سین ماؤں کے باہر لائن لگانے کے لیے اپنے گھر کی چار دیواری کو اونچا کرنے کے لیے بے حیائی کے کاموں میں مگن ہونے کے لیے یا کافروں کے کافروں کے تحفظ کے لیے بندوق اٹھانے کے لیے اے نوجوان اس آسمان نے میرے اور تیرے جیسے بے غیرت نوجوان نہیں دیکھے تھے اس زمین نے میرے اور تیرے جیسے نکمے نہیں دیکھے تھے صحیح کہتا ہوں یہ آسمان بھی ہم پہ ہنستا ہوگا روتا ہوگا مسلمان نوجوان جب تیری تعداد تین سو تیرہ تھی دنیا کا کفر تیرے سامنے پر نہیں مار سکتا تھا آج تو تو کروڑوں میں ہے کیوں تیری ہر چیز سے چھن گئی بتا تو صحیح مسلمان نوجوان تیرے بازو میں طاقت ہے تیرے سینے میں جذبہ ہے تیرے جسم میں خون ہے کس کے لیے جسم میں تو سور کے بھی خون ہوتا ہے لیکن مسلمان کے جسم کا خون ہوتا ہے دین کی عظمت کے لیے ہوتا ہے ماؤں بہنوں کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے بتا تو زندہ ہوتا ہے اور تیری بہن بے آبرو ہو رہی ہوتی ہے کیا تجھے زندگی میں چین آتا ہے مزہ آتا ہے اے نوجوان کن چیزوں میں کھو گیا تو تجھے کون کون پکار رہا ہے تو کہاں چلا گیا ہر سے آواز آ رہی ہے اے مسلمان نوجوان ادھر آ تیرے بازو تیرے قوت بازو کی یہاں ضرورت ہے ہر گری ہوئی مسجد تجھے پکار رہی ہے ہر بیٹی اور ہر بہن تجھے آوازیں دے رہی ہے اسلام کا تقدس تجھے پکار پکار کے اپنا گلا بکھا چکا ہے مگر تو سنتا نہیں اور کیا تو خاموش دیوار بن گیا کیا تو یہودی سے بھی بدتر ہو گیا یہودیوں کے مولویوں نے انہیں کہا یہودیوں کے پنڈتوں نے انہیں کہا کہ تم لڑو وہ لڑنے کے لیے آ مسلمان نوجوان کس سے قرآن نے کہا کہ تو لڑ تو پھر بھی ترازو اٹھا کے ناچتا رہا ہاتھوں میں ڈسپلیئر لیے جب تو جا رہا ہوتا ہے جب تیرے ہاتھ میں ویڈیو آڈیو کیسٹ ہوتی ہے یہ آسمان تجھ پہ روتا ہے یہ زمین بھی تجھ پہ حیران ہوتی ہے کہ جلوہ کس نبی کا پڑتا ہے حرکتیں کیا کرتا ہے تیری بہنا تیری بہنا تجھے یاد کرتے کرتے بے عزت ہو گئی سکھوں کے بچے جلنے لگے تجھے ہوش نہیں آیا ایک گھر کی چار دیواری میں دو بھائی ہو کوئی اس گھر کی بہن پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا اسلام کی چار دیواری پہ چناؤ نوجوان کھڑے ہیں اور انہی نوجوانوں کے سر سے گزر کے جانی جا کے بہنوں کے کپڑے اتارتے کدھر چلا گیا کیوں جی رہا ہے کافروں کی غلامی کرنے کے لیے بے غیرتی کا ریکارڈ بنانے کے لیے کہ تیرے اوپر رب نے کتنی ذمہ داریاں ڈالی مسلمان نوجوان خدا کے لیے تو واپس آ جا میں تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں تجھے رب کا واسطہ دیتا ہوں تو واپس آ جا تجھے کتے شکار کر کے لے گئے تو اسلام کے دروازے کا چوکی دار تھا تو بہنوں کے آنگن کا محافظ تھا تجھے کتے شکار کر کے لے گئے کوئی تجھے سینما میں لے گیا کوئی تجھے دکان میں لے گیا کوئی تجھے ڈانس کرانے لے گیا کوئی تجھے نچوانے لے گیا سوچ تو صحیح کشمیر میں تیری بہن کے کپڑے اتارے جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں تو خود بے حیائی کے اڈوں پہ جا کے اپنا منہ کالا کر رہا ہوتا تجھے کیا ہوگا مسلمان نوجوان تو سڑکوں پہ جب تو چلتا ہے تو نظر نہیں آتا کہ تو واقعی نبی کا امتی ہے تو کہاں چلا گیا کعبہ کے محافظ تو کہاں چلا گیا میں تجھے جب گاڑی میں بیٹھا ہوا میوزک سنتے ہوئے دیکھتا ہوں تیری شکل پہ انگریز کی پھٹکار دیکھتا ہوں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کافر اتنا طاقتور ہو گیا محمد عربی کے بچوں کو چھین کے لے جا کے کافروں والے کپڑے پہنا دیے اور تجھے کیا ملتا ہے اور تجھے کون سا سکون مل چکا ہے بتا تو صحیح ہر طرف چیلنج ہے میں کس کس چیلنج کا جواب دوں مسلمان نوجوان تو نظر نہیں آتا ورنہ ہم ایک ایک چیلنج کا جواب دے سکتے تھے ہمیں چند مٹھی بھر نوجوان ملے ہیں اور ہم نے الحمدللہ دشمنوں کی بہت سی جگہ پہ ناک بند کر دی ہے کل تک قیدیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا ہم جسے چاہیں گے ماریں گے جسے چاہیں گے زندہ رکھیں گے اللہ نے ہمیں چند جوان واپس دیے ہم نے انڈیا سے کہا اور آج ساحوال کے جلسے میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہو ان جیش کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہو آپ لوگوں سے بھی کہتا ہو اگر انڈیا کی جیلوں میں میرے کسی قیدی بھائی کو مارا گیا سجاد کی طرح شہید کیا گیا میں دنیا کے کئی ملکوں میں ہندوؤں کو الٹا لٹکا دوں گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں ہم یہ ہمیں چند نوجوان ملے وہاں قیدیوں کی عزتیں بھی محفوظ ہو گئی ان کی جان بھی محفوظ ہو گئی ورنہ انہی جیلوں میں سجاد شہید کو قتل کیا گیا بے بسی کے ساتھ وہ شخص اس طرح سے بستر پہ پڑا تھا اور اس کے جسم کے نیل مجھے نظر آ رہے تھے مسلمان نوجوان جن بدبختوں کے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے تم مرتا ہے وہ چندہ کر رہے تھے تاکہ سجاد کو قتل کیا جائے ماؤ بہنوں کو ختم کیا جائے تو تو اتنا بے بنیاد ہو گیا تجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کون ہوں کس کا ہوں مجھے کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے تیرے گھروں میں سچن تندولکر کے فوٹو لگے کپل جو تیرا ہیرو امیتا بچن کو تو سلام کرتا ہے لگتا کہ تو گانے سنتا ہے کہاں ہے تو مسلمان کیا تجھے اما ایسا جی نہیں لگتی پھر تو لگتا کہ قدموں میں کیوں جا کے گرا تو نے ایک کنجری کو اپنا بھلا بنایا تو اما عائشہ کو بھول گیا جو حضرت عثمان غنی کے خون کی خاطر اپنے گھر سے نکل کے میدان جنگ میں تشریف لے آئی تھی تجھے اپنی ماں کا کردار بھول گیا تجھے تو کرکٹ دیکھ تجھے تو گانے سننے تمہیں تو نوکری کی تلاش ہے خواہ حلال کی ہو یا حرام کی ہو تمہیں کیا پرواہ کے دین پہ کیا بیت رہی ہر کتا ہمیں چیلنج کر رہا ہر سور ہمیں ڈانٹ دکھا رہا ہے ہر بھیڑیا ہم پہ آوازیں کس رہا ہے اور کہاں ہو غیرت مند جوانوں ان کو جواب دو ان کو جواب دو اگر تم سارے واپس آ جاؤ لات مار دو اس گندی زندگی لات مار دو اس شہوت پرستی ہم نے تو سنا ہے تم شراب تک تم میں سے کچھ لوگ پینے لگ گئے وہ کیا ہو گیا کیا تم نے نبی کا دین اس کے منہ پہ مارنے کا فیصلہ کیا شراب تک پی رہا ہے نوجوان بدکاری تک کر رہا ہے مجھے بتا تو صحیح کون سے گناہ سے تیرا پیٹ بھر جائے گا تو کسی ایک کو بے آبرو کرے گا کیا تیرا پیٹ بھر جائے گا کیا تو نے رب کے سامنے نہیں جانا تیرے ہاتھ میں شراب کیسے آ جاتی ہے محلے میں شراب کیسے پی جاتی ہے جس برتن کو تیرا نبی توڑ کے چلا گیا تو کون ہے اس کو اٹھانے والا تیرے ہوتے ہوئے تو پورا محلہ پاک ہونا چاہیے تھا تو روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی بہنوں پہ سیٹیاں بجاتا ہے اور میرے پیارے تجھے کیا ہو ہو کیا گیا تجھے خدا نے تو تجھے اس زمین پہ حکمران بنا کے بھیجا تھا تو تو چاہتا ہے امریکہ پہنچے اور چند ڈالر کمائے کینیڈا جائے چند پونڈ کمائے تیرا مستقبل سمر جائے اور کیا تجھے اسلام کے مستقبل کی فکر نہیں ہے کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ اگر تو مسلمان بن جائے گا خدا تجھے روک دے گا خدا تجھے عزت دے گا خدا تجھے عظمت دے گا خدا تجھے بلندی دے گا یہ پونڈ والے بھی تیرے نوکر بنیں گے یہ ڈالر والے بھی تیرے چاچر بنیں گے کیوں اپنے مقصد سے ہٹ گیا آج ساہیوال کے نوجوانوں توبہ کی رات ہے کسی زانی کو زنا کرنے سے کچھ نہیں ملے گا قیامت کے دن شرم گاہ چہرے پہ لٹکی ہوئی ہوگی اور تو اپنی بہن کے سامنے ننگا کھڑا ہوا ہوگا کسی شرابی کو شراب پینے سے کچھ نہیں ملے گا قیامت کے دن اس کی شراب اس کے منہ سے آگ بن کے نکل رہی ہوگی میں تجھے ایک نشہ دکھاتا ہوں یہ نشہ جس کو لگ جاتا ہے سارے نشے بھول جاتے ہیں آ تو ہاتھ میں اسلحہ اٹھا اللہ کی محبت کی قسم کھا دل سے سارے بت نکال پھینک سارے عشق و محبت نکال کے محمد عربی کی زلفوں کا اثیر بن جا ان کی سنتوں کا اثیر بن جا ان کے عشق میں آ جا پھر میدان میں نکل دنیا کے ہر تاغوت کو للکار کہے اے آسمان اب تو بے نہیں دیکھے گا اے زمین اب تو بزدلی نہیں دیکھو گی اے دنیا والوں مجھے دلیل ہوتے نہیں دیکھو گے یا آگے بڑھتا دیکھو گے یا کٹتا دیکھو گے پھر تیرے ہاتھوں میں گن ہو اس میں سے شولے نکل رہے ہو اسلام دشمن کے سینوں سے پار ہو رہے ہو تجھے وہ مزہ آئے گا وہ مزہ آئے گا کہ شراب کے مزے کو تم بھول جائے گا میرے نوجوان تو میری بات سن یا نہ سن تو شہدا کے خون کو دیکھ یا نہ دیکھ تو اپنی بہنوں کی چیخو پکار کو سن یا نہ سن ہم تجھے بلاتے رہیں گے ہم تیرا پیچھا کرتے رہیں گے ہم تجھے انگریز کی اتباع سے چھڑا کے محمد عربی کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتے رہیں گے اے نوجوان تو ہم پہ آوازیں کر تو ہمیں دہشت گرد لکھ تو ہمیں گنڈا کہ ہم تیرا شکریہ ادا کریں گے تو ہمیں ملا کہ مولوی کہ ہماری داڑھی کا مذاق اڑا تو ہمارے جہاد کا مذاق اڑا تو پولیس اور انٹیلیجنس میں جا کر ہم پہ ڈنڈے برسا یا ہمارے راستے بند کر تو سیاست میں جا کے ہمیں دلیل کرنے کی کوشش کر مگر میں تیرے پیچھے پڑا رہوں گا میں تجھے جہنم کی طرف جانے بننے سے روکنے کی کوشش کرتا رہوں گا میں تجھے شرابی نہیں بننے دوں گا میں تجھے زانی نہیں بننے دوں گا رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا تھا رب نے تجھے مجاہد پیدا کیا تھا تو ماؤں کا مان تھا تو بہنوں کا ارمان تھا تو کعبہ کا محافظ تھا میں تجھے تیرا سبق یاد دلاتا رہوں گا میں تیرے پاؤں پکڑتا رہوں گا میں تجھے شہدا کے حسین چہرے دکھاتا رہوں گا میں میں تجھے جہاد کے زخمی جسم دکھاتا رہوں گا میں تجھے بتاتا رہوں گا محمد عربی تیرا محسن ہے انگریز کتوں سے بدتر ظالم ہے میں تجھے بتاتا رہوں گا تیری شکل محمد عربی جیسی ہونی چاہیے تیرے اندر غیرت ہونی چاہیے تیرے اندر ایمان ہونا چاہیے اے جوان تو مان یا نہ مان تو ہمارا ہے تو کافروں کا نہیں ہے تو نے مسلمان ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے تو نے مسلمان اللہ کا دودھ پیا ہے میں تجھے کاشرقوں اور کافروں کا محافظ نہیں بننے دوں تمہاری مرضی جفا کرو یا وفا کرو ہم تو تمہارے ساتھ وفا ہی کرتے رہے اور ہم تو مسلکی جنگوں میں بھی نہیں پڑتے کشمیر کی بہن سے نہیں پوچھا کہ بہنا تو کیسے نماز پڑھتی ہے تیری مدد کرے یا نہ کرے ہم نے کہا بہنا تو نے کلمہ پڑھا تو آج سے ہماری سگی بہن کی طرح ہے تیری خاطر تل لٹائیں گے مل لٹائیں گے جیلے آباد کریں گے ہتکڑیاں پہنیں گے سلاخوں سے مارے کھائیں گے تیری عزت و حرمت کے لیے بڑھتے جائیں گے نہ دنیا کے کسی مشرق سے ڈریں گے نہ کافر سے سمجھوتا کریں گے ہم نے تو کوئی سودا نہیں جوانوں خدا نے تمہیں جیسے محمد دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس زمانے میں وجود میں آیا غیرتیں بیدار ہو رہی ہے اگر تم چاہو میرے پاس ابھی بہنوں کے خط ہے وہ کہتی ہے آپ نوجوانوں سے بات کرتے ہیں ہمیں آ کے بلائے آپ کو ہزاروں ملیں گی جو بم باندھ کے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے تیار جوان تیرے اور میرے ہوتے ہوئے بہنا کو ضرورت پڑے ہم نے اس بہن پہ پہلے تھوڑے مظالم کیے کہ آپ بیچاری کو بم بھی باندھے ہم نے اس بہن کو ٹی وی لا کے دیا تاکہ اس کی آنکھوں سے آیا نکلے ہم نے اس بہن پہ این جی اوز کے لیے بیچاری ڈانس کرے او ملا عمر خدا تیرے درجات آسمانوں پہ بلند کرے تو نے جوان ہو کر افغانستان کی بہن کی حرمت کو بچا لیا وہاں کسی بہن کے چہرے پہ کسی خبیص کی نظر نہیں پڑ سکتی ایک میں ہے ایک میں اور آپ ہے ہمارے ہوتے ہوئے یہاں کی کوئی بہن محفوظ نہیں تھی ہمارے وڈیرے بھی بہنوں کو اٹھا کے لے جائے سیاست دان بھی لے جائے گلی گلی میں مجرے ڈانس بھی ہو ہم نے بہنوں پہ پہلے تھوڑے ظلم کیے ہیں کہ آپ اس بیچاری سے کہیں کہ بم بھی تو باندھ جا ساہیوال والو اور ساہیوال کے جوانوں جن کے جسم میں خون ہے دل میں ایمان ہے پوچھتا ہوں کیا بہرے بم باندھیں گی یا تم باندھو گے میری قوم کے بزرگوں سفید داڑھی والوں میں آپ لوگوں سے بہت چھوٹا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کو کچھ عرض کروں لیکن آپ ہماری قوم کا ذہن ہیں آپ ہماری قوم کی عقل ہے آپ ہماری قوم کا مزاج ہے آپ کی سفید داڑیوں سے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے امید ہے آپ بھی اس سے حیا فرماتے ہوں گے بزرگوں سفید داڑھی والوں آپ نے تو جوانی کے وہ لمحات گزار لیے جن میں جذبے بھی جوان ہوتے ہیں جسم میں طاقت بھی ہوتی ہے لیکن اسلامی غیرت تو مرتے دم تک باقی رہتی ہے قوم کو آج آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے بزرگوں آپ کی جرات کی ضرورت ہے ظالموں نے آپ کو معاشرے میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی آج گھر میں بزرگوں کی کیا قدر کوئی چھوٹا بچہ تین سال کا لٹو ڈیڑھ فٹ کا اگر پچاس دفعہ کوئی بات پوچھے سارے ہنس ہنس کے جواب دیں گے اگر سفید داڑھی والا بزرگ دوسری بار کچھ پوچھے بیوی کا پارا بھی چڑھ جاتا ہے بچے اور بہو کا پارا بھی اونچا ہو جاتا ہے غصے میں آ جاتے ہیں آپ کا کھانسنا بھی ان کو برا لگتا ہے ان کی نظریں آپ کی سفید داڑھی پہ نہیں آپ کی جائیداد پر ہے آپ کی زمین پر ہے آپ کے مکان پر ہے مگر بزرگوں اللہ نے آپ کو شان بخشی ہے آپ کی داڑھی میں اللہ نے نور بھرا ہے آپ کو اللہ نے تجربہ دیا ہے خدا کے لیے خود کو بلند کر لو اس فکر میں نہ رہو کہ بیٹا خوش ہو پڑھی لکھی بہو خوش ہو اس فکر میں رہو کہ میں اس عمر میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں جوانی کی کیا تلافی کر سکتا ہوں آؤ ہمارے معاشرات میں آؤ اسی اسی سال کے بوڑھے اپنی جوانی کی تلافی کرنے کے لیے ہاتھوں میں گلے تھامے کھڑے ہیں اپنے بچوں کو جی جہاد کے لیے تیار کر لو انہیں کہہ دو میں نے تمہیں پالا اس لیے تھا تاکہ تم رب کے لیے جان دو اپنی زمینیں جہاد کے لیے وقت صلاحیتوں کو ان نوجوانوں کے ساتھ ڈال دو تاکہ یہ جذبات میں آ کے غلط رخ میں نہ بہ جائیں ہر دفتر میں بزرگ نظر آنے چاہیے ہر محاذ میں بزرگ نظر آنے چاہیے اگر ابو ایوب انصاری ننانوے سال کی عمر میں جا سکتے ہیں بزرگوں آپ بھی جا سکتے ہو امر ابن جمو لنگڑے ہو کر بوڑھے ہو کے جا سکتے ہیں بزرگوں آپ بھی جا سکتے ہو حضرات تابعین ایک سو بیس سال کی عمر میں دشمن کے چھکے چھڑا سکتے ہیں آپ بھی چھڑا سکتے ہو اپنے خون کو ٹھنڈا نہ ہونے دو اپنا وقت ٹی وی کے سامنے نہ گزارو رب نے آپ کو بڑا بنایا بڑا بن کے دکھاؤ اور دنیا کی ہر بیٹی سے کہو بیٹی میں زندہ ہوں میرا جسم نہ سوا صحیح میرا جذبہ جوان ہے میں کنڈی کھٹکھٹاؤں گا میں جوانوں کے پاس جاؤں گا میں ایک ایک بچے کو دعوت دوں گا بیٹی تیرے سر پہ دوپٹہ رکھنا میری ذمہ داری ہے ساتھ دو گے انشاءاللہ پکی بات ہے آپ تو اپنے بچوں کو بھی نہیں جانے دیتے جہاد بیٹا لندن جا رہا ہے تو گھر میں پک رہی ہے منہ میں مٹھائیاں دی جا رہی ہیں جی اللہ نے بڑا فضل کیا ہے پتر انگریز بوٹ صاف کرنے جا رہی ہے بڑا فضل کیا جی اللہ تعالیٰ نے کوئی ماں پیو کی دعا سی بچے دے نال کم آ گیا اس گوری بھی لے کے آئے گا بڑے مہینے واسطے راستہ حجوں دے اٹھ کے میں دعائی کی تھی کہ اللہ بچے کا مستقبل بنا دے ہوں جا رہا ہے کافران کے ملک دے وچ نہ ایمان محفوظ نہ دین محفوظ بزرگوں آپ کو یہ چیز زیب نہیں دے بزرگوں خدا کے لیے آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی اور بیٹا جہاد میں چلا جائے گھر میں ماتم جی میری تو پرواہ نہیں اور دادی بڑی بیمار ہے ہسپتال دے ہم نے اس لیے آپ سے بات کرنے سے پہلے دادیوں کو راضی کر لیا ہے الحمد لاکھوں کی تعداد میں بڑی جوان عورتیں سچی بات کہتا ہوں جہاد میں جانے کے لیے تیار ہے ہم نے روکا ہے اب آپ اپنی فکر کریں بزرگوں آپ کی داڑھی سفید آپ کے چہرے پہ نور مسجد اکثر کتے چھین کے لے گئے آپ کو اچھا لگتا آپ کے ساتھ چھ بیٹے جوان اور مسلمان رسوا ہو رہے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے بزرگوں کیوں بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے کیوں کھلونے بن گئے ہو رب نے جو عزت دی ہے آج سے اس عزت کا ڈنکا بجا دیجیے آپ خود میدانوں کا رخ کیجیے پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیا مقام دیتا ہے کیا شان دیتا ہے مجھے ایک چیز کا قلق ہے افسوس ہندوستان میں اس وقت مشرقوں کی چار یا پانچ خطرناک قسم کی تنظیمیں وجود میں آئی یہ میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں آپ کو پتا ہے Shiv Sena Bal Thackeray R S S Rajendra بھیا اور وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل ان سب کے جتنے لیڈر ہیں سب کی عمریں ستر سال سے لے کے اسی نبے سال تک ہمیں کوئی بزرگ نہیں ملتا سر پہ ہاتھ رکھنے کا کوئی نہیں ملتا اپنی بہو سے چھڑکیاں کھانا آپ کو گوارا ہے رب کے لیے جان قربان کرنا گوارا نہیں آج یہ ماحول بنا ہے کہ بزرگ آتے ہیں جی میرے بچے کو واپس بلا دیں ساحوال کے بزرگوں وعدہ کرو کہ اب جوان آئیں گے کہ میرے ابے کو واپس بلا دیں ہو گئے تھا انشاءاللہ بزرگوں ساتھ دو گے انشاءاللہ شاء اللہ جیش محمد کی سرپرستی کرو گے انشاءاللہ کون کون سفید داڑھی والے حضرات تیار ہیں سرپرستی کرنے کے لیے اللہ حکمر اللہ اکبر ان کے بیٹے شہید ہوئے اور یہ خود بھی تیار اللہ خوش رکھے جی میرے بزرگوں اگر میری باتوں میں کچھ تلخی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا لیکن آج سے آپ حضرات نے دیہات کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ دیہات پرانے مجید میں فرض ہے آپ مجھ پہ ذمہ داری چھوڑ ہم نے کھنگال کے دیکھ لیا ہے دلائل کو جہاد اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے جھوٹی باتیں ہیں کہ نبی لڑنے کے لیے آئے نہیں آئے تھے نبی نے تلوار نہیں اٹھائی تھی میرے آقا تو بہادر تھے میرے آقا تو بہادروں کے بہادر تھے جوانوں کے جوان تھے آپ نے تلوار اٹھائی حق ادا کیا آخری عمر تک اٹھائی ہے ساٹھ سال کی عمر تک اٹھائی ہے باسٹھ سال کی عمر تک اٹھائی ہے آپ نے بھی نبی کے طریقے کو زندہ کرنا ہے ان شاء اللہ اب میں چند باتیں حکمرانوں سے اور سیاست دانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے سیاست دان پھر کٹھے ہو رہے ہیں سب نے پھر حکے کے اوپر جا کے اتحاد کر لیا کوئی جگہ نہیں ملی پھر وہی مظفر گڑھ یاد آیا اتنا عرصہ کرسی کے بغیر بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے کمر میں درد ہو جاتا ہے اگر زیادہ عرصے کرسی نہ ملے انگریز جن کو بٹھا کے گیا تھا وہ بچارے کیسے سکون سے بیٹھے کس طرح سے اطمینان سے بیٹھے اس کرسی کی خاطر انہیں غیرت بیچنی پڑے بیچتے ہیں کشمیر بیچنا پڑے بیچتے ہیں کارگل کے شہید بیچنے پڑے بیچتے ہیں جو کچھ کرنا پڑے کرتے ہیں جب کوئی آسرا نہیں ملا فوجیوں نے حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا امریکہ بھی الیکشن نہیں کرا سکا ساروں نے ہاتھ پاؤں جوڑے اور جا کے اب وہی حکے والے بابے کے گٹے پکڑ لیے میں ان سیاست دانوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات اس گندی سیاست کو چھوڑ کے غیرت اور ایمان کے ساتھ جہاد کا اعلان کر دے اللہ تعالیٰ آپ کی سات نسل کو کافروں کے طریقے پہ چلنے سے بچائے گا عزت و عظمت دے گا لیکن اگر آپ کی قسمت میں جہاد نہیں ہے سارے لیڈر سن لو مجاہدین کی مخالفت اس ملک میں نہ کرنا مولوی کی مخالفت نہ کرنا مسجد اور مدرسے کی مخالفت نہ کرنا تم لوگوں نے بہت زبانیں چلا لی ہے شہداء کو بہت تنگ کر لیا ہے مجاہدین کو بہت بہت ستایا ہے اب قوم کا مزاج بدل چکا ہے اب قوم کا رنگ بدل چکا ہے امریکہ بیٹھنے والے سیاست لندن میں بیٹھنے والوں تم بھی سن لو باہر سے بیٹھ کے مارنے والوں تم بھی سن لو انگریز کی جاگیروں پہ مزے لینے والوں تم بھی سن لو تمہیں سیاست کرنی ہے کرو اپنی زبانیں جہاد اور مجاہدین کے خلاف استعمال نہ کرنا ورنہ انشاءاللہ یہ قوم ان زبانوں کو کاٹ دے گی میرے محترم دوستو سیاست دانوں کی جب بھی مرضی آتی ہے مسجد کے خلاف بولتے جب بھی ان کا موڈ خراب ہوتا ہے مجاہدین کے خلاف بیان داغتے میں پاکستان میں واپس آیا رہائی پا کے آپ لوگوں کو خوشی ہوئی غم ہوا سچ بتائیے کعبہ میں لوگوں نے شکرانے کے نوافل پڑھے یا نہیں پڑھے میرے پاس ایک خط ابھی ہے میں ساتھ لایا ہوں حیران ہوا ہوں ایک خاتون نے لکھا کہ میں معذور ہوں چھ بچے میرے انتقال کر چکے ہیں نیت کیے بیٹھی ہوں جو بچے ہوں گے جہاد میں بھیجوں گی جب آپ کی رہائی ہوئی میں نے آپ کی رہائی کی خوشی میں تین سو ساٹھ نوافل ادا کی خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی امریکہ سے ایک بیگم صاحبہ نے بیان جھاڑ دیا کہ مولانا کو پاکستان میں نہ آنے دو سو چوہے کھا کے خود وہاں چلی گئی واپس نہیں آ سکتی مجھے روکنا چاہتی اور اللہ کے فضل سے یہاں ہر گھر میں مجاہد پیدا ہو چکا اور تو اور بی بی صاحبہ لڑکانے میں جا کے جہاد کی بات کر کے زندہ واپس آیا ہوں میں للہ نام میں نہ آپ میں بھی اختلاف ہو گیا پہلے میں مجاہدین کا نام لے رہا تھا پورا مجمع جمع تھا نعرے بھی اچھے تھے جیسے ان کا نام آیا جنہوں نے ملک کو لوٹ لوٹ کے کھا لیا تو آپ کے نعروں میں بھی اختلاف ہو گیا چلے میں تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں ہماری آپ لوگوں سے کوئی لڑائی نہیں نہ ہمیں آپ لوگوں کی کرسیاں چاہیے ہم تو اپنی بہن کی حرمت کے لیے لڑ رہے ہیں ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں ہم تو بابری مسجد کا رونا رو رہے ہیں ہم تو مسلمان نوجوان کو کفر کے پنجے سے نکال کے غیرت کے اسٹیج پہ لانا چاہتے ہیں ہم تو ایمان کی فضائیں جاری کرنا چاہتے ہیں ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے امریکہ اور انگلینڈ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا اور بھارت کو خوش کرنے کے لیے ہم سے دشمنی مول نہ لے لینا اس لیے کہ ہم میں شہدا ہے ہم میں غازی ہے یہ اللہ کے اولیاء ہے ان کے گھوڑوں کے پیشاب کو بھی اللہ نے نیکی قرار دیا ہے ان کے قدموں کی خاص کو بھی اللہ نے نیکی قرار دیا ہے اگر ہم سے ٹکراؤ گے تو پھر رب تم سے ٹکرائے گا آخری گزارش اپنے موجودہ حکمرانوں سے کرنا چاہتا ہوں آپ سوچتے ہوں گے کہ جلسہ سننے تو ہم آئے ہیں باتیں یہ اور لوگوں سے کر رہے ہیں اصل میں آپ میں بھی بہت سے بیٹھے ہوئے ہوں گے جو پوری آدھی پونی ضرور پہنچائیں گے جلد اپنی مرضی سے پہنچائیں گے اللہ ان کو ہدایت دے پہنچانے والوں کو انشاءاللہ یہ بھی جہاد میں آئیں گے سارے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے لیے لوگوں کے سینے کھول دیے ہمارا اس ملک کی سیاست مروجہ سیاست جس پہ جمہوریت کا کالا داغ چپکا ہوا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں اس ملک کا استحکام چاہتے ہیں اس ملک کی معیشت کو مضبوط ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کو کشمیر لے کے مکمل دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کے تمام ارد گرد کے دشمنوں کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں ہمارا مشن اسلام کا مشن ہے دین کا مشن ہے ہم کسی سے کرایہ لے کے جہاد نہیں کر رہے ہم کسی کے اشارے پہ جہاد نہیں کر رہے جہاد رب کا حکم ہے طریقہ ہے اس لیے آپ اپنا کام کرو مجاہدین کے راستے میں نہ آنا روڑے نہ اٹکانا غیروں کے اشارے پہ آ کے جہاد کو بند کرنے کی باتیں نہ کرنا اس لیے کہ ہمارا اعلان ہے اور ہم خون کے ساتھ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے کہ نماز پر پابندی برداشت نہیں کریں گے مسجد پہ پابندی برداشت نہیں کریں گے اور جہاد پہ پابندی برداشت نہیں کریں گے میری اب ایک گزارش آپ سب سے ہے میرے محترم مسلمانوں ہمارا اور آپ کا اسلام کا رشتہ ہے ہم آپ لوگوں کے پاس ایک غم کا اور ایک غیرت کا پیغام لے کے آئے ہیں ہمیں اس وقت مجاہدین کی ضرورت اشد ضرورت ہے اور ہر محاذ سے ضرورت ہے مجاہدین کو ختم کرنے کی ساری کوششیں دم توڑ رہی ہے کافروں کا اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے اللہ نے آپ کے بیٹوں کی قربانیوں سے افغانستان میں اسلامی حکومت کو زندہ کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کی قربانیوں کی برکت سے فلسطین کی تحریک کو دوبارہ زندہ کر دیا جس تحریک کو یاسر عرفات جیسے غدار بیچ کر آ گئے تھے میری طرف توجہ کیجیے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میرے محترم دوستو آسمانوں کی طرف سے رب بلا رہا ہے جنت سجائی جا چکی ہے جوان تیری غیرت کا امتحان ہے تیرے ایمان کا امتحان ہے آج جب گھر میں واپس جانا مومن بن کے جانا مجاہد بن کے جانا کل ساحوال شہر کے ہر گھر پہ جہاد کا جھنڈا نظر آنا چاہیے دشمن اور یہودی کو اپنے گھر سے نکال دو یہ ٹی وی یہودی ہے جو ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا یہودیت کو پھیلا رہا ہے سائیوال والوں اس یہودی کو نکالو گے انشاءاللہ پکی بات کرتے ہو نکالو گے انشاءاللہ مسلمان نوجوان محمد عربی کا بنے گا تو مائیکل جیکسن کا طریقہ چھوڑے گا اپنے گھر پہ جھنڈا لگائے گا جہاد کا اور ٹریننگ کے لیے جاؤ گے انشاءاللہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں مستقبل ہمارا ہے دشمن سستا ہو رہا ہے زلیل ہو رہا ہے یہ زیادہ چو لیے کر رہے ہیں کہ گھٹنا بڑا مضبوط ان کے سینے پہ پڑا ہے یہ کہتے تھے ہم دو سال میں مجاہدین کو ختم کر دیں گے یہ ختم نہیں کر سکے اور انشاءاللہ قیامت تک ختم نہیں کر سکیں گے